حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں نکم میں پن بیڈا سستی شدید بڑھاپے کنجوسی اور بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں نیز قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوون